بیٹھ ہم نے ذکر بھی نہیں کیا کنارے حضرت والا ذکر فرماتے تھے اکثر بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور سمندر کنارے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے حضرت والا فرماتے ہیں یہاں ذکر کرنے کا مزہ اس لیے کچھ اور ہے کہ یہاں پہ اتنے سارے گواہ بنیں گے ہمارے یہ سمندر اور یہ دریا اور یہ یہ پتے اور یہ درخت اور یہ آسمان اور زمین کھلے آسمان کے نیچے حضرت والا فرماتے ہیں ذکر کا مزہ ہی کچھ اور ہے اللہ کے نام کے مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے اس کا ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیتے حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لئی صلاح حجاب دون اللہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہے روزانہ جو سو دفعہ لا الہ الا اللہ کی تصویر پڑھے گا قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھری رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے اور ابھی جیسے گاڑی میں بتا رہا تھا حضرت والا فرماتے تھے کہ دماغ کی خشکی دور کرنے کے لیے کبھی کبھی دریا کنارے سمندر کنارے جایا کرو دریا کنارے میٹھا پانی ہوتا ہے دریا کا اور بکری کا دودھ پیو اور تھوڑا تیل میں مالش والش بھی کرو تاکہ بشاشت رہے ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیتے ہیں جب لا الہ کہیں تو سوچیے سب غیر اللہ نکل رہے ہیں اور جب الا اللہ کہہ رہا ہوں تو عرش اعظم سے اللہ تعالیٰ کا نور دل میں داخل ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا اس کو نشر کر دیں اس میں ٹائم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بہت سے لوگ بولتے ہیں ذکر کرنے سے کیا ملا حضرت والا فرماتے تھے یہ کہو کہ کیا نہیں ملا اللہ تعالیٰ کا نام لینا کتنی بڑی بات ہے اور حدیث قدسی میں آتا ہے انا جلیس منظک رانی جو ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ہم جلیس ہے ایاز میاں ادھر ادھر متوجہ نہ شیر کی طرف توجہ کریں کوے تو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں کوے تو بعد میں دیکھ سکتے ہیں شیر تو ابھی دو دن کے لیے آیا ہوا ہے تو حدیث میں قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اگر دھوپ آ رہی ہے تو اس طرف آ جائے دھوپ سے مسئلہ ہو جائے گا انا جلیز میں جامچ کے دھوپ میں بیٹھا ہوں اس کا مزہ لینا چاہیے ٹھنڈی ہلکی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور پھر گرمی بھی ہلکی سی آ رہی ہے کیونکہ اس وقت کچھ دوستوں کو نزلہ بھی ان کے لیے دھوپ فائدے مند ہو گئی والی دھوپ میں مزہ ہے تو انا جلیس ہوں من ذکر انی حدیث غصی میں آتا ہے جو ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوں گویا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو روزانہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے گا اس کے دل میں اچھے اچھے خیالات نہیں آئیں گے کیا اور حضرت والا حاجی امداد اللہ مہاجی مکی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا حضرت میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو کچھ مزہ ہی نہیں آتا فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے رہے ہو کیا کم نعمت ہے ایک اللہ کے بعد دوسرا اللہ کہنے کی توفیق ہو رہی ہے تو ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے اس سے دل میں روشنی آئے گی اور ذکر کرنے سے استقامت رہے گی توبہ کی توفیق ہوگی شیخ کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی کیونکہ شیخ نورانی باتیں کر رہا ہوتا ہے قرآن و حدیث کی بات ہے جس کی عقل میں نور ہوگا اس کی تو سمجھ میں آئیں گی ورنہ سمجھ میں نہیں آئیں گی اس لیے ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے ذکر میں ناغا کرنا ہی نہیں چاہیے میرے اس فقیر نے ایک دفعہ اپنے شیخ کو لکھ کے دیا چاروں تصویرات بتائی حضرت نے تو ایک دن میرا ناغا ہوا تھا میں نے لکھا کہ درو شیخ کا ناغا ہوا تھا شیخ کو لکھ کے دینا چاہیے معمولات ہر پندرہ دن بعد بیس دن میں یا دس دن میں لکھ کے دینی چاہیے جب تک عادت نہ بن جائے جب تک لکھ کے دیتے رہیں یا میسج پہ بتا دیں یا فون پہ بتا دیں اگر غور سے سنیں میری بات کو عام بات نہیں ہے حضرت والا فرماتے تھے اس سے یہ ہوگا یعنی مستقل جب تک عادت نہ پکی ہو جائے ذکر کی ہر خط میں لکھ کے دے ایک مہینے میں لکھ دیں یا ورنہ پندرہ دن میں بتا دیں تو لکھ کے دیں اور پھر یہ بھی بتائے کتنے دن آگا ہوا جو ذکر نہیں کرے گا استقامت نہیں ملے گی اور اس کا دل ٹیڑھا ہونے کا بھی خدشہ ہے پھر جو دل ٹیڑھے ہوتے ہیں ان کا وقت پتہ چلا کہ انہوں نے ذکر کا جو ہے اہتمام نہیں کیا ذکر نہیں کیا تو دل میں اللہ کی محبت کی پالش نہیں لگی اب اللہ سے تعلق ڈھیلا ہو گیا تو شیخ سے تعلق بھی ڈھیلا ہو گیا حضرت والا فرماتے ہیں کہ ذکر کا تو حضرت نے مجھے فرمایا وہاں پہ انگلی رکھ دی موجودہ شیخ نے حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب دہن خاتم والی پرچہ معمولات آپ لکھ کے دیا سب جگہ سب ٹھیک تھا فرمایا یہ ناغا کیوں ہوا <laughs> سستی تھی پریشانی تھی کوئی مسئلہ تھا ناغا نہیں کرنا چاہیے ناغا بے برکتی کا سبب ہے چلتے پھرتے دس پندرہ دفعہ تو کر ہی لیتے ناغا نہیں کرنا چاہیے استفار درشیف کے بارے میں فرمایا ایک دن ناغا ہوا تھا میں تو ہم سب لوگ ناغا نہ کریں کوئی بہت ہی مجبوری آ گئی مگر مجبوری ہوتی نہیں ہے دنیا کے سارے کام کرتے ہیں ہم ہیں ناشتہ بھی کرتے ہیں ابھی حلوہ پوری آئے گی کیسے سب لپکیں گے <laughs> گرم گرم اس وقت حضرت فرماتے ہیں جو ذکر نہیں کرتا اس کا ناشتہ بند کر دیا جائے بہت درد سے حضرت نے فرمایا تھا جو ذکر نہیں کرتا اس کا ناشتہ بند کر دیا جائے کیوں نہیں اہتمام کرتے ہم لوگ اللہ کا نام لینے کے لیے وقت کیوں نہیں ہے ہمارے پاس وقت نکالنے سے نکلے گا شروع میں مزہ نہیں آئے گا بتکلف کریں گے مگر ان ایک وقت ایسا آئے گا کہ مزہ آنا شروع آ جائے گا ہو جائے گا جیسے ناشتے کے بغیر چین نہیں آتا چائے جس کو نہ ملے اس کو چین نہیں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اس کو پھر ذکر کے بغیر چین نہیں آئے گا ناگا کیوں کیا ہم لوگوں نے روح کی غذا ہے اور پھر ایک شیخ نے میرے عجیب بات فرمائی موجود ہے شیخ نے اگر تم ذکر نہیں کرو گے تو پتہ کیا ہوگا دو ہی چیزیں ہیں نفس اور روح تو کیا ہوگا نفسانیت غالب ہو جائے گی پھر غصہ بھی آئے گا پھر نظر کی حفاظت بھی نہیں رہے گی پھر شیخ سے دوری بھی ہو جائے گی اس لیے روحانیت کو غالب کرنے کے لیے جو شیخ کا بتایا صرف چار تصبیحات ہیں کوئی ایک ہزار دفعہ کسی ہمارے بزرگوں نے تھوڑی بتایا ہو تو ذکر کا اہتمام کریں گے تو روحانیت کا غلبہ رہے گا اور تلاوت کا ناغہ کر دیتے ہیں دوست اتنی دفعہ کہہ کہہ کے تھک گئے اور بتاتے بھی نہیں کیوں تلاوت کا ناغہ کرتے ہیں اللہ کے کلام پڑھنے کا وقت نہیں ہے یہ تو ضروری ہے بھائی یہ ہمارے معمولات میں سے اللہ کے ہمارے بزرگوں نے تلاوت کلام آباد سے ایسے مزے لیے کہ بس حضرت پوری رحمت اللہ کیسی تلاوت کرتے تھے کہ جو ہے ایسی تلاوت کرتے تھے کہ ہندوؤں کا قافلہ جاتا اور رک جاتا تھا ان کی ایسی آواز تھی حضرت شاہدو نے پوری رحمت اللہ حضرت والا فرماتے تھے ایسی ایسا مزہ لیتے تھے جیسے بھوکے کو کوئی کھانا دے دے ابھی کتنی آپ سب لوگوں کو مجھے بھی شاید بھوک لگ رہی ہے تھوڑی بہت <laughs> مجھے بھی لگ رہی ہے بھوک تو اس وقت ابھی حلوا پوری آئے گی پھر دیکھیے کیسے مزے لیتے ہیں سب لوگ اسی طرح ذکر بھی ایسی کرنا چاہیے شروع میں عادت نہیں بنے گی پھر انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ذکر کے بغیر ہم لوگ کو چین نہیں آئے گا اس لیے بھائی ذرا عاشقانہ ذکر کریں اور فرمائے ذکر ایسا پھس پھسا نہیں کرنا چاہیے عاشقانہ ہمیں نہیں آتا عاشقانہ ذکر کرنا تو ہم لوگ عاشقوں والی صورت بنا لیں اس طرح بیٹھ جائیں اس طرح یوں کر کے عاشقانہ خوشبو لگائیں قبلہ رخ بیٹھ جائیں روزانہ اگر اس کا وقت نہیں ہے تو پھر اگر چلو بائک پہ چلتے چلتے ہی کر لیں تاکہ ناگا نہ ہو یہ شروع میں ایسا کریں میں اس کے بعد ایک وقت نکال کے مختص کر کے ذکر کریں جو عاشق ذکر نہیں کرتا یہ صحابہ کرام کی شان ہے یوریدونجہ ان کی ہر وقت مراد اللہ کی ہوتی تھی اور دوسری انہوں نے قرآن شریف میں ان کی نشانی بتائی ہے کہ وہ یدعون رب برغاتی ولاشی صبح و شام وہ اللہ کو یاد کرتے تھے تو مرید کی یہی دو صفات ہونی چاہیے ہر وقت اس کی مراد اللہ کی ذات ہو شیخ نہ ہو مراد اللہ کی ذات ہو شیخ ذریعہ ہوتا ہے اور دوسرا ذکر کا اہتمام معمولات کا اہتمام کریں لکھ کے دیں آپ سب مجھے اور اپنے شیخ کو بتائیں اطلاع کریں ورنہ پھر یہی ہے کہ روحانیت کمزور ہوگی اور پھر شیخ سے دوری بھاگے گا وسوسے سے تو آئیں گے وسوسے سے کوئی پکڑ نہیں ہے سے کیوں آ رہے ہیں جب اللہ کا جب ذکر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے شیطان جمگٹا بنا لیتا ہے شیطان کی طرف سے آتے ہیں نا بھائی بس تو شیطان دل پہ قبضہ کر لیتا ہے اب الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں تو اس لیے بھائی ذکر کرنے سے بہت سارے فضائل ہیں بس اس کو بتایا ہی نہیں جا سکتا کتنے فضائل ہیں تسکیہ نفس کا بہت بڑا ذکر اس میں دخل ہے اور تسکیہ کروانا ضروری ہے نظر کی حفاظت بھی آسان ہو جائے گی اچھے اخلاق پہ چلنا بھی آسان ہو جائے گا جب روحانیت غالب ہوگی ورنہ نفسانیت رہے گی اور کچھ ذکر کا اہتمام نہیں کیا اصل تو دل ہے نا بوٹی شوٹی کھا کے تو جسم میں تگڑا ہوتا ہے نا روح کھانے سے ذکر کرنے سے روح تگڑی ہوتی ہے اب جب جسم کو تو کھانا کھلا دیا حضرت والا فرماتے ہیں جس ظالم کو بد نظری کی عادت ہے اس کو دو دن تین دن کھانا نہ ملے ساری بد نظری ناک کے راستے سے نکل جائے گی یہ سب کھانے کا فساد ہوتا ہے پیٹ میں پڑا چارہ اچھلنے لگا بےچارا <laughs> روٹی نہ ملے ابھی کسی کو نہیں ملے ایک بجے تک بھوکے رہے پھر دیکھیں کیسے نانی مرتی ہیں سب کی آنکھیں یوں ہو رہی ہوں گی ابھی تو آ رہا ہے حلوہ پوری آ رہی ہے ان شاء اللہ <laughs> ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی بول رہے ہیں کچھ سمجھ میں آئی حضرات کی بات ماشاء اللہ الا اللہ تو آشقانہ ذکر کریں حضرت والا کی نقل کر لیں اس طرح اس طرح بیٹھ جائیں اگر نہیں کمر میں درد ہے تو بھلے یوں کر کے بیٹھ جائیں <laughs> مگر تھوڑا سا جھوم جھوم کے ذکر کرنا چاہیے لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ اچھا مجھے یہاں پتا نہیں اگر کسی کو ایمرجنسی ہو جائے خالہ سے ملنے کا دل چاہے یعنی بیت الخلا جانا ہو خالہ سے ملنا کا دل چاہے اب مجھے پتا نہیں وہ عمران میاں سے پوچھ لیے گا کہ یہاں کوئی اسپیشل جگہ ہو جہاں جا کے انسان فارغ ہو سکے وہی <laughs> سردی میں آ سکتا ہے فراغت کے طلب ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی <laughs> لا إله إلا الله لا إله إله إله إله إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله لا لا لا لا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 تو تھوڑا سا انشاءاللہ ذکر کر کے پھر حلوہ پوری کی طرف ہاتھ مارتے انشاءاللہ شاء مجھے کوئی اتنا شوق نہیں ہے آپ لوگوں کے شوق کی وجہ سے میں وہاں حلوہ پوری کا ذکر کر رہا ہوں حلوہ پوری سے اتنی مناسبت نہیں اتنی آپ لوگوں کو شاید ہو میں سادہ سادہ ناشتہ کرتا ہوں بس پراٹھا چائے لا لا لا الہ الہ الہ الا الا اللہ اللہ الا اللہ نائنا نائنا نائنا نائنا وسلم دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو ذکر کرنے کا دل نہیں چاہتا دل نہ چاہنے پہ عمل نہیں کرنا تھانی رحمۃ اللہ فرمایا سستی کا علاج بس ہے چستی دل چاہے نہ دل لگنا فرض نہیں ہے دل لگانا فرض ہے دل نہیں چاہ رہا پھر بھی ذکر کرنا ہے دل چاہے نہیں چاہے کہ بھائی میرے شیخ نے کہا ہے کہ تصویر پڑھنی ہے تو بس پڑھنی ہے دل چاہے یا نہ چاہے لا لا لا الہ الہ الہ الا الا الا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بھی دیکھیں ذکر سننے آ گئی وہ اب <laughs> ایک تصویر اللہ اللہ کی پڑھنے تو لے اللہ کا نام تیرے سب بنیں گے کام اللہ اللہ کیا کرو حلوہ پوری کھایا کرو <laughs> اللہ اللہ کیا کرو دودھ بتاشا پیا کرو حضرت والا فرما تھے اور اللہ اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو ایک تصویر اللہ اللہ کی پڑھ لیتے ہیں یہ تصور کر لیں ایک زبان سے اللہ کہہ رہا ہوں میں اور ایک دل میں بھی زبان ہے اور اس سے بھی اللہ نکل رہا ہے میرے بال بال سے اللہ نکل رہا ہے اس درخت کے پتے پتے سے دریا کے قطرے قطرے سے اور یہ آسمان اور زمین اور میری ٹوپی اور سب میرے ساتھ مل کے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ زمین اور یہ قیامت کی سب گواہی دے گی کہ یہاں پہ اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں نے یاد کیا تھا جیسے گناہوں کی گواہ بنیں گے بہت سے لوگ یہاں کے گناہ کرتے ہیں ایسے ہی نیک نیکی کے بھی گواہ تیار ہوں گے ایک تصویر اللہ اللہ کی پڑھ لیتے حضرت والا فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام ذرا عاشقانہ لیا کرو سبق المفردون سبقت لے گئے وہ لوگ جو عاشقانہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں پہلے اللہ پہ جل جلال کہنا واجب ہے مائک تو کر لیں گے حضرت والا اس طرح بیٹھ جاتے تھے اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے فرمایا میر صاحب اللہ تعالیٰ کا نام ذرا بڑھیا لیا کرو اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے تو پسفسا مت لیا کرو پھر حضرت والا نے فرمایا لاؤ میری صاحب تصویر لے کر تصویر لاؤ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کا نام کیسے لیا جاتا ہے عاشقانہ پھر حضرت والا نے ذکر شروع فرمایا پہلے اللہ پہ جل جلالو کہنا واجب ہے اللہ جل تعالی شان پھر اور فرمایا کہ اللہ کا نام اس طرح اللہ کھینچ کے کہیں تو بہت مزہ آئے گا اللہ کے نام لینے پھر حضرت والا نے یہ اشعار پڑے تھے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 جہاں میرے سر کا سودا آپ کی ذات سے ہو رہا ہو پھر فرماتے تھے یار شب روز روز جوری مادے آ یار شب روز میں جوری مدے جان قربت دیدارا دوری مدے اللہ اللہ اللہ سے تیرے نہیں کچھ بھی بھیس میں ہوں پاک بازوں کے تیرے وہ نہیں آمال ہے سے میرے نقل کی برکت سے لیکن اے خدا اپنے پاکوں سے نہ کر مجھ کو جدا اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور ذاکر کل واقف الباب ذکر کرنے والا ایسا جیسے اللہ کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹا رہے خواجہ صاحب کا شعر ہے اس کو ایکو ساؤنڈ کر دینا ذرا کھولے او یا کھولے ہو کیوں تیری نظر کھولے او یا کھولے در یعنی ہم ذکر کر رہے اللہ تعالیٰ دروازہ کھولے نہ کھولے اس پر کیوں نظر ہے سنیے گا یہ بہت پیارا شعر ہے کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پر ہو کیوں تیری نظر تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا سکے مگر پنجرے اس میں ایکو ساؤنڈ جو کیا حضرت والا فرمایا جب حلال مزہ لینا تو پورا مزہ لو ایکو ساؤنڈ ہے تو اس میں کوئی دکھاوا بھی نہیں ہے بس کہہ دیا ایکو ساؤنڈ کر لو تاکہ اس اشعار کا مزہ آ جاتا اللہ اللہ انشاءاللہ شاء دیکھیے گا اللہ کے ذکر کے بعد پھر ہم لوگ یہاں جب حلوہ پوری کھائیں گے تو بہت مزہ آئے گا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 اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اور یہ بھی ذرا اس پہ کر دینا والا یہ شیر کبھی کبھار پڑا کرتے تھے اختر مانگتا ہے دئی تیر درد اختر مانگتا ہے دل تیرے درد کام اختر مانگتا تیرے یا اللہ یا یا رحمان رحیم صلی اللہ اللہ علیہ اتنی بڑی مخلوق سمندریا کے ساتھ کے برابر میں ہم نے آپ کا نام لیا آپ کا فضل ہوا آپ کا کرم ہوا آپ کا لطف خاص ہوا چھپا ہوا جذب اور اللہ کا فضل ہوا کہ ہم کہاں سے اٹھا کے آپ نے کہاں بٹھا دیا اور اس زمین پہ اللہ کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ اس اللہ نام کی برکت سے ہمارے سارے کام بنا دے دنیا کے بھی آخرت کے بھی سب سے بڑا کام یہ بنا دے اے اللہ اس کلمے کی برکت سے کہ نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنا غلام بنا لے اور یہ اللہ آپ کے نام میں ایسی جاذبیت ہے ایسی کشش ہے اس اللہ نام کے صدقے اے اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے بیوی بچوں کو ماں باپ بہن بھائیوں کو حاضرین غائبین غائبہ سب دوستوں کو جس فرما لے اللہ اللہ یجتبی علیہ کا ظہور فرما دے اے اللہ اور اپنا عاشق بنا لیں ہم جہاں بھی رہیں جس فضا میں رہیں اکیلے ہوں بیوی کے ساتھ بچے کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ہر وقت تقوا سے رہیں اچھے اخلاق والے رہیں غصے کو پینے والا بنا حلیم الطبا بنا رفیق القلب بنا رحیم المزاج بنا نفس و شیطان کی غلامی سے نکال دیجیے ایسی حیات دے دے کہ زندگی کی ہر سانس آپ پہ فدا ہو ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے ایسی حیات عطا فرما ہمیں معلوم ہے کہ ہماری کچھ سانسیں غفلت میں گزرتی ہیں کچھ لوگوں کی تو گھنٹے گزرتے ہیں کچھ کے سیکنڈ گزرتے ہیں کچھ کے منٹ گزرتے ہیں مگر یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ان سب سیکنڈوں سے ان منٹ اور گھنٹوں سے جو غفلت میں گزرے اے اللہ جو لمحات غفلت میں گزرے ہیں یا اللہ واپس بھی نہیں آ سکتے ان پہ حسرت ہوگی جنت کے اندر کاش وہ لمحات بھی آپ کی یاد میں گزر جاتے اے اللہ تعالیٰ جو غفلت میں گزر گئے اس سے ہم توبہ استغفار کرتے ہیں آپ سے معافی کے تخاصدار ہیں آپ ہمارے کردگار ہیں اور یا اللہ آپ دستے کرم بڑھائیے ہماری خالی جھولیوں کو بڑھ دیجیے اے اللہ آپ نے بے طلبوں کو کیسے کیسے فرما لیا ہم تو آپ سے طلب کر رہے ہیں اور یہ تو ہماری طلب بھی کوئی نہیں ہے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے ان کو آپ نے وسیلہ بنا دیا اور ہم آپ سے مانگنے کی آپ توفیق دے رہے ہیں اس پہ اکڑ تو اکڑ تو آنی ہی نہیں چاہیے محض آپ کا فضل ہے آپ کی کرم ہے کہ آپ نے اتنا بڑے اپنا نام لینے کی توفیق ادا فرمائی اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جوش لے آئی آج ہم جتنے بیٹھے ہیں جو نہیں آ سکے میرے سب حاضرین غائبین غائبات دوست اور جو دوست احباب اور جو جنہوں جو ہمارے ملنے والے اور پڑوسی ہمارے ساتھ بیٹھنے والے حضرت والا کے تمام احباب ان کے گھر والے اور ان کے خاندان والے اور سب مشاہد کے سب گھر والے متعلقین ان کے گھر والے بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں کو جس فرما کر اولیا صدیقین کی خط منتہا تک مجھا دی حضرت والا فرماتے تھے کہ اولیا صدیقین نہیں صرف بلکہ خط منتہا حاصل کر کے پھر اس میں کچھ مزہ بھی لو اور کچھ ایسے دوست بھی ہوں جو اولیا صدیقین والے ہوں تاکہ زندگی میں وہ مزہ حاصل کرو کہ اللہ ہم تو نالائق ہیں انتہا کر دی نالائکی کی مگر آپ کریم ہیں اے اللہ تعالیٰ فضل فرمائیے اور جز فرما کر ہمیں بھی وہ مزہ اولیا صدیقین کی آخری سرحد کا خط انتہا کا وہ مزہ عطا فرما دے مجھے بھی میرے گھر والوں کو حاضرین غائبین سب دوستوں کو حضرت والا نے فرمایا اپنے امال کو مت دیکھو پھر اللہ کی رحمت رکھتے ہوئے اللہ سے بڑھیا چیز مانگو جب دنیا میں ہر چیز بڑھیا مانگتے ہو ولایت بھی بڑھیا مانگو آخری صدیقین کی آخری سرحد مانگو اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اے اللہ آپ کی رحمت پہ نظر رکھتے ہوئے بھیک مانگتے ہیں جھولیاں تو خالی ہیں اس میں خالی جھولیاں بلکہ کنکر پتھر بھرے ہوئے ہیں ان کنکر پتھروں کو غیر اللہ کو نکال کر اس کو پاک صاف فرما کر آپ دل میں تشریف لے آئیے اور جس کو آپ اپنا بناتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کو غیر اللہ سے خود ہی چھڑا لیتے ہیں جب اجالے آتے ہیں اندھیروں سے مناسبت ختم ہو جاتی ہے اے اللہ اجالوں سے مناسبت عطا فرما اندھیرے جتنے بھی ہیں شرک کفر اور ایک سیکنڈ کا جو گناہ کا مزہ ہم لوگ لیتے ہیں اور جو غصہ کرتے ہیں اور جو طنز اور جھنجھلاہٹ اور جو کمینہ پن کرتے ہیں یا اللہ اسے معاف فرما دے اور جو جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کی عزت کو داؤ پہ لا کے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما ہم سب کے رزق میں خوب برکت دے دے ایسی جگہ سے رزق دے دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو کنجوسی کا جو مرض ہے ختم فرما دے اور جھنجھلاٹ ختم فرما دے انتقام نہ لے کسی سے ہماری ذات سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کی توفیقہ سے نوازش فرمائیے اگر پہنچ جائے تو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما معافی میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرما یہاں بیٹھنا قبول فرما لے ایسا پیارا منظر ہے سبحان اللہ بہت مزہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مزے برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما اگر دل میں بھی ایسے شمس حضرت فرمایا کہ جیسے شمس و قمر شمس نکلا ہوا سورج نکلا ہوا ہے دل کے اندر بھی ہزاروں عالم ہوتے ہیں اور شمس ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتا ہے سارے عالم میں جو ہے قیامت آ جاتی ہے تو اللہ ہم معاف فرما دیجیے اور استقامت دے دے اور رضا بالقضا دے دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے شیخ کا اللہ رتبہ بڑھا دے سرتار زمانہ حضرت والا کو بنا دے اے اللہ حضرت والا قطب زمانہ قطب العالم حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب رکات علی کی زندگی میں خوب برکت عطا فرما ہمیں ان کی قصر کی تفریح عطا یہ سب ان کا ہی فیض ہے زندہ شیخ کا کٹ آؤٹ ہوتا ہے اگر یہ کٹ آؤٹ نکل جائے تو کوئی کچھ بھی <laughs> نہیں کر سکتا اے اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے پر قائم رکھی ہے ان کا تعدیر ایک سو بیس سال کی حیات آفیت کے ساتھ شرف قبول کے ساتھ اور برکت والی عافیت والی حیات ہمارے بزرگوں کو ہمارے پیارے شیخ کو عطا فرمائیے زمانہ حضرت والا کو بنا دیں اب روحانی غذا ہو گئی اب جسمانی غذا پہ آ جائیں ماشاء اللہ